وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاستنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا جس کی آخری کڑی آخری نبی آخری رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کی طرف پوری دنیا والوں کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوس فرمائے گئے اللہ رب العالمین کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں ذات مبارکہ پر علّہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلى علی محمد کما بارک ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید معزز بھائیوں جیسا کہ میں نے دو تین خطبہ پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ کیمپوں میں خاص طور سے اور بہت سارے علاقوں میں جگہوں پر جوا لاٹری اور سٹہ بازی یہ بڑی کثرت کے ساتھ شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں یا سننے میں آتا ہے کہ لوگ باقاعدہ ان علاقوں میں یا ان کیمپوں کے اندر جب انہیں تنخواہیں ملتی ہیں تو باقاعدہ سچا لگاتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں میرے بھائیوں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے زمانۂ جاہلیت میں باقاعدہ یہ چیز رائج تھی وہ لوگ بھی حرام کاری کرتے تھے اور اس طریقے سے جوا وغیرہ کھیلا کرتے تھے اس لیے قرآن و حدیث کے اندر بڑے نصوص ہیں آیات ہیں حدیثیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو ان نم الخمر والمیسر شراب اور جوا والانصاب اور جگہیں یعنی وہ جگہیں جہاں پر زمانۂ جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں پر یا ان جگہوں پر جا کر کے بکرے اور اس طریقے سے اونٹ اور جانور چڑھایا کرتے تھے وہ ولاضلام اور پانسے کے تیر تیر ہوا کرتا تھا جسے لوگ باقاعدہ قسمت معلوم کرتے تھے سفر پر جانے سے پہلے جاتے تھے خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ صاحب السلام کی مورتی بنا رکھی تھی انہوں نے اور ان کے ہاتھ میں پانسے کے تین تیر تھے ایک تیر میں لکھا رہتا تھا کام کرو افعل اور ایک میں لکھا رہتا تھا لطفال اور ایک میں کچھ نہیں لکھا رہتا تھا وہ آنکھ بند کر کے تیر کو نکالتے تھے جو تیر نکلتا تھا جیسا لکھا ہوتا تو ایسا کرتے تھے یعنی اگر لکھا ہوتا افعال کرو وہ سفر پر چلا جاتا شادی بیاہ کر لیتا تجارت شروع کر دیتا جس مقصد کے لیے تیر نکالتا اس کے لحاظ سے وہ عمل شروع کر دیتا تو اللہ فرماتا یہ سب کیا ہے رج سم عمل شیطان سب پلید ہیں سب ناپاک ہیں شیطان کا عمل ہے شیطان کا عمل ہے انسان کی قسمت کسی تیر کے اندر نہیں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھ کر کے رکھا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوے چڑھانا یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے حرام ہے تو اللہ فرماتا سب ناپاک چیزیں ہیں پلید ہیں اور یہ شیطان کے عمل میں سے فشت نبو ان سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی ملے اجتناب کا مطلب یہ کہ مکمل طور پر دوری اختیار کرنا اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا اجتناب کرو مکمل طور پر دوری اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے کامیابی کب ملے گی جب ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں گے اللہ رب العالمین نے آپ غور کیجئے شرک کے ساتھ اس جویے کو اللہ رب العالمین بیان فرمایا شراب کو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین بیان فرمایا اسے اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کے اندر ناحب طور پر کسی کا مال کھانا یا اس طریقے جوا اور سٹے بازی لگانا کس قدر شریعت کے اندر حرام اور نہ جائے ان نمرود الشیطان اللہ شیطان کیا چاہتا ہے ایو کیا بین حکم العداوت البغا کہ وہ تمہارے درمیان عداوت کو بغض کو حسد اور نفرت کو تمہارے درمیان پیدا کرے فلخمرم صرف شراب کے اندر جوئے کے اندر شراب اور جوئے کے اندر کیا کرے وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغدا کو پیدا کرے دشمنی پیدا کرے کیونکہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اس سے عداوت پیدا ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ عام ذکر اللہ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے وہ عن صلاح اور نماز سے روک دے کیا اب بھی نہیں رکو گے کیا اب بھی نہیں رکو گے یعنی نماز سے روکنے والی چیز اللہ کے ذکر سے روکنے والی چیز ہے تو میرے درمیان عداوت اور بغض کو حسد کو پھیلانے والی چیز ہے تو اب کیا باقی بچا کہ اب بھی نہیں بچو گے ان تمام چیزوں سے جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اسے دوری اختیار کر لیا اور کیونکہ اس میں اللہ رب العامین نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا رج سے کہا ہے جیسے اللہ رب العامین دوسری آیت کے اندر جو مردار چیز ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اس کو رجس قرار دیا اس طریقے سے اس عمل کو بھی رجس قرار دیا یعنی پلید اور ناپاک چیز ہے شیطان کا یہ عمل ہے لہٰذا اسے دوری اختیار کرنا ہر شخص کے لیے واجب اور ضروری ہے جوا کسے کہتے ہیں جوا کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں میسر بھی کہتے ہیں اور قمار بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو لوگ جو شریک ہوں ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان اس میں شریک ہونے والا یا تو اس کو فائدہ ہوگا مالی طور پر یا نقصان ہوگا پیسے لگاتے ہیں کھیل ہوتا ہے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے فٹ بال کا میچ ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے سٹا لگاتا ہے کہ بھئی کون سی ٹیم جیتے گی باقاعدہ پیسہ لگاتا ہے انسان اب تو انٹرنیشنل پیمانے پر یہ چیز ہونے لگی ہے ایک آدمی کھیلتا اس کو کچھ پتا نہیں دوسرا آدمی اس کے اندر انوالو ہو کر کے اس طریقے سے کام کرتا ہے تو ہر وہ چیز جس کے اندر ایک کو نقصان اور دوسرے کو فائدہ ہو اس کو کیا کہا گیا اس کو میسر اور قمار کہا گیا اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی بہت ساری تعریف نے کی ہے اور سب تعریف اپنی جگہ پر صحیح ہیں کہ جس میں شریک ہونے کے لیے کیا ہے جس میں دونوں طرف سے ایوت لگایا جائے دونوں طرف سے مال رکھا جائے اور اس میں ایک کو فائدہ ہو اور ایک اپنا مال دے دے اس کو کیا کہا جاتا ہے یعنی اس کا نقصان ہو اس کو جوا کہا جاتا ہے آج بہت ساری شکلیں ہمارے ملکوں میں رائج ہیں ایک آدمی کیا کرتا ہے گاڑی بیچتا ہے گاڑی گاڑی قیمت دس لاکھ روپیے ہے آپ کیا کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہونے کے دس ہزار کا فاصلہ لگاتا بل آپ دس ہزار کی رسید لیجئے اور سارے لوگوں کے درمیان قرآن دازی کی جائے گی اور جس کو گاڑی مل جائے گی جس کا نام نکلے گا اس کو گاڑی مل جائے گی یہ کیا میرے بھائی یہ بھی کنار ہے یہ بھی جوا اور حرام ہے زمانے جاہریت کی جو چیزیں موجود تھیں وہ اونٹوں کے اوپر لگاتے تھے اور کھیل کود کے اندر لگایا کرتے تھے آج لوگ بہت سارا والی بال کھیلتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں کہ بھائی جو پارٹی جیتے گی اور جو ہے وہ جو جیتے گا وہ لے لے گا اور جو ہارے گا وہ اس کو پورا پیسہ دینا پڑے گا تو یہ کیا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی دس ہزار روپیہ ہم لگا دیں گے چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں اور اگر ہمارے نام سے گاڑی نکل گئی دس ہزار ہم کو دس لاکھ کی گاڑی مل جائے گی حالانکہ جو لگانے والا ہے جو یہ کام کرتا ہے وہ دس لاکھ کے بجائے بیس لاکھ روپیہ لیتا ہے لوگوں سے لیکن کئی لوگوں سے لیتا ہے نکلے گا ایک آدمی کے نام پر لیکن آدمی سب اس میں قسمت آزمائی کرتے ہیں قسمت پر جس کا پورا کھیل ہوتا ہے اس میں محنت نہیں لگتی اس میں انسان کام نہیں کرتا اسی لیے شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ جس معاشرے کے اندر چیز رائج ہو جاتی ہے وہاں معاشرے کے اندر جو ہے لوگ محنت سے چیز جی اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر یعنی سستی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں عداوت پیدا ہوتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے اس کے مفاصد اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں اسی لیے دیکھیے قانونی طور پر چیز جرم ہوتا ہے قانونی طور پر چیز جرم ہوتا ہے سٹے بازی جو لوگ آتے ہیں کرکٹ وغیرہ کے اندر دیکھیں باقاعدہ حکومت کی نظریں ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر تجارت اور فائدے کی چیزیں نہیں پہنچتی ہیں کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں لاکھوں روپیہ لگایا نہیں نکلا اور خودکشی اس نے کر لیا اور جو جیت جاتا ہے وہ اس کے اندر اس کو لت لگ جاتی ہے کام چھوڑ کام چھوڑ دیتا ہے تجارت چھوڑ دیتا ہے بزنس نوکری تمام چیزیں چھوڑ کر کے قسمت آزمائی کرنے لگتا ہے ایک کو فائدہ ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے کسی ایک کو فائدہ ہوگا لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوگا تو یہ کیا یہ بھی نئی نئی شکلیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج جو ہے پھیلتی جا رہی کہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر آدمی کا مال یا تو تجارت کے ذریعے جائز ہوتا ہے یا تو آدمی صدقہ کر دے ہوا کر دے آپ کو ہدیہ دے دے آپ کو صدقہ دے دے تحفہ دے دے آپ کو یا اپنی طرف سے کوئی چیز آپ کو دے دے وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوتی ہے ورنہ یہ مال کیا بات طریقے سے حرام حرام طریقے سے کھانا ہے شریعت کے اندر اسی لیے اللہ رب العالمین اسے منع فرمایا اس طریقے سے ایک دوسرے آج کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ الخمر والمیسر لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں الفی ہما اسم القبیر آپ کہہ دیے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے وہ منافع اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے وہ و اکبر و میں نفی ہما اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفا سے زیادہ ہے گناہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے فائدے سے عشایت کریمہ کے اندر بھی باقاعدہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ چیز حرام ہے اس لیے کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے یہ متفقل قاعدہ ہے کہ جس چیز کے اندر نقصان زیادہ ہو اور فائدہ بہت کم ہو اس وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اندر کیا نقصان زیادہ ہے نفے سے اور اس وقت شراب حرام نہیں تھی اس وقت کی آیت کریمہ اسی لیے جب آیت کریمہ نازل ہوئی پہلے وہ شراب پیتے زمانہ جاہلیت کے اندر اور بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام رک گئے کہا جب اس میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ حرام ہے تو لوگوں نے شاید کریمہ کے بعد ہی شراب پینا بند کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور اس طریقے سے فائدہ اس کے اندر بہت ہی کم ہے تو جس کا فساد اور نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہوتی ہے تو آیت کریمہ بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت کے اندر یہ چیز حرام و ناجائز ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں وہ لطا اکلوبئی الباطل اپنے اموال کو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یہ باطل طریقے سے کھانا ہے مال اللہ رب العالمین کا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے کمانے کا طریقہ بتایا انسان تجارت کرے بزنس کرے زراعت کرے اور اس طریقے سے جو ذرائع حلال ہیں ان کو انسان استعمال کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ رزق ہے جیسے انسان کے پاس صحت ہوتی ہے عقل ہوتی ہے دماغ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ نے اس کا پورا وجود دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتی ہیں انسان ان جگہوں کو وہیں پر استعمال کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس طریقے سے مال بھی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اصل مال اللہ تعالیٰ کا ہے سارے خزانے زمین و آسمان کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جب اللہ تعالیٰ کا مال ہے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس تو اللہ جیسے کہے گا ویسے انسان کو استعمال کرنا ہے ویسے انسان کو مال کمانا ہے یعنی کہ انسان جس طریقے چاہے چوری کر کے بیمانی کر کے جوا لاٹری اور ستے بازی اور اس طریقے سے حرام چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے طریقے رائج تھے مال حرام کمانے کے انہی میں سے یہ بھی طریقہ رائج تھا اس لیے شریعت کے اندر اس کو باقاعدہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ ایک مال انسان کا اس کی کیا ہے اس کی حرمت ہے یعنی وہ مال انسان ایسے نہیں لے سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کیا خطبے کے اندر شاد فرمایا خطبۃ الوداع کے اندر جو آخری خطبہ تھا آپ کا حضرت الوداع کے اندر جو خطبہ دیا آپ نے ان نمام و آراد حکم و دماغ حکم حرام ارے کا حرمت یوم ہادا فی کم ہادا فی کم ہادا تمہارے مال تمہاری تمہاری عزتیں اور تمہارا خون ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے حرمت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا دن ہے یہ حرمت والا جو ہے ملک ہے شہر ہے جیسے سب حرمت تمام چیزوں کی حرمتیں اکٹھا ہو گئی ہیں ایسی ساری چیزیں حرام ایک دوسرے کے اوپر ہم کسی دوسرے کمال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے ہم جب تک وہ نہ دے اپنی خوشدری سے اور وہ بھی شریعت میں اس کی اجازت ہو ایسا نہیں کہ انسان اگر اپنی طرف سے کوئی چیز دے دے لیکن حرام ہے شریعت کے اندر جیسے سود ہے مان لیجئے ایک آدمی کہتا بھائی میں آپ کو اپنی طرف سود دیتا ہوں اور اس طریقے سے اور انسان بغیر اس کے کرتا ہے تو جو چیز حرام وہ حرام رہے گی اگرچہ دونوں لوگ اس پر راضی ہوں اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس پر دونوں راضی ہو جائیں اس چیز حلال ہو جاتی ہے ایسا نہیں قاعدہ یہ کہ جس پر دونوں راضی ہو جائیں اور وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے تو لوگ ستے پر بھی تو راضی رہتے لوگ جوئے پر بھی راضی رہتے تو کیا چیز بھی حلال نہیں حرام ہے یہ تو یہ قاعدہ نہیں کہ جو چیز جس پر دونوں راضی ہو جائیں دو لوگ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی اسلام نے ایک اصول دیا ہے ایک ضابطہ دیا اس ضابطے کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے اگر اس کو پورا اترے گا تو آپ کے لیے حلال ہوگا اگر پورا نہیں اترے گا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا تو اس طریقے سے مال عزت اور آبرو اور ایک دوسرا کا خون ایک دوسرے مسلمان کا ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تو یہ سارے آیات اس بات کی دلیلت کرتی ہیں یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں اس طریقے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی حدیثیں ہیں جن حدیثوں باقاعدہ آپ نے جوا سٹے بازی کو لاٹری کو ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی ملا بن نرد شیر جس نے نرد شیر کھیلا اس نے پکا ان مواد عید ہو یا سب عید ہو پیلا ہمیں خنزیر ادم ہی گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت میں یا اس کے خون میں ڈبویا یہ کس کی روایت صحیح مسلم کی روایت نرد شیر ایک کھیل ہے اور یہ فارس کا ایک بادشاہ تھا جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے آج جو یہ لوڈو کھیلتے ہیں نا لوڈو یہ بھی نرشید کے داخل ہے اس لیے علماء نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا اور ٹیبل کا جو گیم ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے اس کو جو حرام قرار دیا ہے علماء نے اس پر اس کو جو ہے پیش کیا کہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر اگر اس کے اندر جوا ہے تو اور بڑا حرام ہو جاتا ہے یعنی انسان اگر شط لگا کر کے کھیلتا ہے تو اور حرام ہے اور اگر شط نہیں لگاتا لوڈو وغیرہ ایسے ہی کھیلتا ہے تو بھی شریعت کے اندر حرام ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کس میں ڈالا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو یعنی خنزیر سور کے گوشت میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا جو چیز حرام ہے یعنی حرام چیز سے مصابیت دی گئی اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ حرام ہے اس کا خون اور اس کا گوشت حرام ایسے ہی یہ کھیل کھیلنا بھی حرام ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر سستی کرتے ہیں اور اس کو کھیلتے ہیں اس میں بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے اس میں بھی قسمت کے اوپر رہتا ہے ساری چیزیں انسان اس کو گھماتا پھراتا اس کے اندر اگر پھول نکلتا پتہ نہیں کس طریقے سے کھیل ہوتا ہے تو ساری چیزیں اسی پر دار و مدار ہوتی ہیں اس لیے اس کو بھی کھیلنا حرام ہے اور اگر اس کے اندر انسان شخص لگاتا ہے تو اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سسول نے قوبۃ الغبیرہ وقال وکل مسکن حرام یہ بداؤد کی صحیح روایت اللہ کے فرماتے ہیں کہ بن عمر بن عاص بناس اللہ کے اصول نے فرمایا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اور میسور اور جوئے کو سے منع فرمایا وہ اور کوبا سے منع فرمایا کوبا کیا ڈھول تماشا ڈھول بازا جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اس سے ہمارے بھی نے منع فرمایا وہ غبیرہ اور غبیرہ سے منع فرمایا غبیرہ کیا ہے غبیرہ یہ مکئی سے شراب بنائی جاتی تھی مکئی سے جو شراب بنتی تھی اس کو غبیرہ کہا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے ہمارے نبی نے منع فرمایا اور کیا کہا وہ کل مشکل حرام ہر چیز کیا ہے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے تو آپ نے اسے منع فرمایا اور منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کے اندر حرام ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک دوسری روایت ہے کہ ملا ابن نرد فقط صلی اللہ رسول جسے نرد کھیلا جوا کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اسے نافرمانی کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا بخاری کی ایک روایت ہے ابو ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اب اللہۃََ الضحا جس نے لات الزاء کی قسم کھائی فلی اللہ الا اللہ کہ کیونکہ لات الزاع کی اللہ کے علاوہ دوسروں کو قسم کھانا حرام ہے شریعت کے اندر حرام ہے شرک یہ کفر ہے یہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کہے اپنے ایمان کی تصدیق کرے وہ لا الہ اللہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے اگر وہ غیر اللہ غیر اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ قال صاحب ہی اور جس نے اپنے کسی ساتھی سے کہا تھا آؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں فل تشدد بشعین اس کو چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صدقہ کرے اتنا کہنا کہ آؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں کھیلا نہیں اس نے اتنا اس نے صرف کہا کہ چلو ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں چلو ہم دونوں سٹا لگاتے ہیں لاٹری کھیلتے ہیں تو اتنا کہنے کی وجہ سے معنی بھی فرماتے اس نے حرام کام کیا اس کو اس گناہ کو دھلنے کے لیے اس کو صدقہ کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے سور صلی اللہ وسلم حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرے نیکی کر لے اور وہ نیکی گناہ کو بٹا ہے یہ گناہ ہے تبھی ہمارے بھی اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اتنا کہنا ہی کیا ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں لاٹری لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر لہذا ہمارے بھی اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میرے بھائیوں کتاب و سنت کے اندر بہت سارے نصوص ہیں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے ان چیزوں کا کھیلنا کیا ہے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں اللہ کے اور نماز سے روکتی ہیں آپ دیکھیں عام طور پر جو لوگ لگاتے ہیں وہ لوگ نماز سے بھی دور ہوتے ہیں اذان ہوتی رہتی کیونکہ ان کو جیتنا رہتا ہے نماز چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے تو یہ چیزیں اللہ کے ذکر سلوک دینے والی یہ شیطان کا عمل ہے یہ اور جہاں جس علاقے میں چیز زیادہ ہوتی ہے وہاں جرائم کا پھیلاؤ بہت ہوتا ہے چوریاں ہوتی ہیں جس کے اندر لت لگ جاتی ہے اس چیز کی ایک مرتبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اکثر ناکام رہتا ہے لیکن جب لت گئی پیسہ نہیں ملتا اس کے لیے چوری کرتا ہے جیسے اولاد ہوتی ہے اگر اولاد کو کوئی بری نت لگ جائے یا کسی آدمی کو اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو چوری بھی کرتا ہو ایک نشہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس اور نشہ جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا وہی چیز ہے جس کے اندر جن لوگوں کی یہاں چیز پائی جاتی ہے وہ باقاعدہ اپنی پوری دولت اپنا پورا مال اسی کے اندر لگا دیتے جرائم اور چوری ڈکیتی اور اس طریقے سے بڑے بڑے جرائم معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں اور جو ہے لوگ محنت سے جی الگ چراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات کے اندر بادشاہ بننا چاہتے مالدار بننا چاہتے ہیں اور ایک لاٹری کے اندر اور اسی کے اندر آدمی پڑا رہتا ہے اور پورا مال وہ گوا دیتا ہے پورا مال وہ برباد اس کا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مال کبھی مل بھی جائے اس کو تو آپ دیکھیے وہ مال اس طریقے سے برباد ہو جاتا ہے آپ پڑھیے پوری تاریخ پڑھیے پوری ہسٹری پڑھیے جو بھی یہ لوگ کا کاروبار کرتے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوا کبھی کامیاب نہیں ہوا اگر وقتی طور پر اس کو پیسہ ملا بھی کبھی لاٹری میں جیت بھی گیا تو میرے بھائیوں اس سے کہیں زیادہ وہ پیسہ لگا چکا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ زندگی پیسہ لگا چکا ہوتا ہے اس لیے یہ سب دھوکا ہے شیطان کا کام ہے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اس کو فقر اور فاشا کی تعلق دیتا ہے وہ اور اس طریقے سے اس کو تسلیاں دیتا ہے کہ اب کی لگاؤ کی نکل جائے گا اب کی لگاؤ اب کی نکل جائے گا اس بار نکال لگاؤ نکل جائے گا اور اللہ کی فٹکار تو الگ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی لانت الگ سے ہوتی ہے خسارہ ہی خسارہ دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے آفت کے اندر بھی خسارہ اور ایسے مال کے اندر میرے بھائیوں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے انسان کا چین چھن جاتا ہے اس کا سکون آپ اس کے چہرے سے پتہ لگا لیں گے کیا آدمی اس طرح کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس راحت اور سکون نہیں رہتا ہمیشہ اس کا دماغ اسی کے اندر لگا رہتا ہے کبھی کبھی انسان خودکشی پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں پیسہ لگایا سب بیچ با کر کے پوری دولت لگا دیا اور اس کا فائدہ نہیں ہوا کامیاب نہیں ہو جا کر کے اس نے خودکشی کر لی تو میرے بھائیوں یہ حرام ہے شریعت کے اندر آپ محنت کیجئے نوکری کی جو شریعت نے حلال کی ہے زراعت کا کام کیجئے محنت کیجئے عمل کیجئے اس کے اندر اللہ ہر غرام نے برکت رکھی ہے تجارت کیجئے بزنس کیجئے جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ چیز انسان کرے اور جو حرام ہے شریعت کے اندر جوا وغیرہ یہ کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سخت گناہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے یا ان لوگوں کو جو اس بری لت کے اندر ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس طریقے سے اس برے عمل کو چھوڑ دیں اور یقین یقین جانے اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں اگر سچا ایمان اللہ پر اس کے نبی پر ایمان ہے قرآن حدیث پر سچا ایمان ہے ان کا اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول برحق ہیں سچے ہیں اگر ایمان ہے ان کا تو اس بات کو یقین کر لے کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں کوئی ان کے فائدہ نہیں سوائے کی کوئی فائدہ نہیں وقتی طور پر انسان کو فائدہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا انسان بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے برے مقدمات کے اندر پھنس جاتا ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ سارا پیسہ جو کسی لاٹری سے لیا حرام طریقے سے کمایا حرام طریقے کے اندر جاتا ہے حرام طریقے کے اندر جاتا ہے آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر نظر اٹھا کر کے جو بھی جتنا زیادہ حرام کاروبار کرتا ہے اس کا پورا مال حرام چیزوں کے اندر جاتا ہے حرام چیزوں کے اندر اس کا پورا مال صرف ہو جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ برکت اس میں ہے جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کا کام کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام کرے گا اس کے اندر کبھی انسان کے لیے برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی برکت نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں پورا نظام ایک دم ٹھپ پڑ گیا ہے اور ایک دم جو ہے سب تحبال ہے اس کے اندر وقتی طور پر انسان کو نظر آتا ہے لوگ خود پر لے گھر بنا لیتے ہیں دکان لے لیتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے سب کچھ چھن جاتا ہے ان کا بینک والے آتے ہیں پوری گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں گھر لے کے جاتے ہیں پورا سامان ان کا ختم ہو جاتا ہے کچھ ان کے پاس نہیں رہ جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ محب اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے وہ بھی صدقہ صدقات کے اندر اللہ ربان فائدہ کرتا ہے تو جو اللہ مٹائے اس کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے اس کے اندر فائدہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب الامن ہم سب کے بارے میں سمجھا جاننے والا جو چیز ہمارے لیے حلال سب سے زیادہ اللہ ربامن جاننے والا اسے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اس کے اندر کبھی خیر اور کبھی برکت نہیں ہو سکتی یہ ایمان رکھیے یقین رکھیے جیسے یقین ہے اللہ کی ذات پر نبی پر یقین ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ آج فلاں دن ہے اس پر اس سے کہیں زیادہ ہمارا اللہ کی ذات پر اور اللہ کی تمام باتوں کی سچائی پر یقین ہونا چاہیے اس قدر ایمان ہونا چاہیے انسان کا اگر ایمان ہوگا تو ان تمام چیزوں پر انسان کو کبھی اس کے لگاؤ نہیں ہوگا اور نہ کبھی انسان چیزوں کے پیچھے بھاگے گا تو میرے بھائیوں ساری چیز حرام ہے توبہ کریں جو اس کے اندر ملوث ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ رب العالمین نے حرال کے اندر برکت رکھی ہے اور یقین رکھیے کہ اللہ نے جتنا لکھا اتنا ہی آپ کو ملتا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اللہ نے لکھا تھا کہ آپ کو اتنا مال ملے گا لیکن آپ نے جلد بازی کیا اور حرام طریقے سے کما لیا جیسا کہ اللہ کے حدیث ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات پر توقع بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسی روزی دے گا جسے روزی چڑیوں کو دیتا ہے چڑیا صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہیں شام کو پیڑ بھر کر کے آتی ہیں وہ اجمل اللہ کی کیا فرماتے ہیں کہ روزی کی تاخیر تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کے رزق کو حرام کے ذریعے سے بناؤ لہذا طلب کے ذریعے سے حلال طریقے سے مال کو کماؤ اتنا ہی اللہ تعالیٰ لکھے گا دے دے گا جتنا اللہ حکمرام تمہاری ذکر کے رکھے اللہ لکھا تھا کہ تم کو مال ملے گا تم برو گے مالدار لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے حرام طریقے سے کرنا شروع کر دیتا جیسے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لکھا اولاد ملے گی ان کو لیکن صبر نہیں کر پاتے اور حرام طریقے پر مزاروں پر چلے گئے پیروں کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کے اولاد مانگنے ملے کون دیتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے اولاد کوئی اللہ کے علاوہ اولاد نہیں دیتا اللہ ہی دیتا اولاد کو لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا اللہ نے انسان کے لیے علاج رکھا شفا رکھا لیکن بیماری بڑھ گئی کسی نے کہا کہ فلاں کام کر لو جاؤ فلاں جگہ پر کسی کے نام پر ایک جو ہے بکری دبا کر دو یا اس طریقے سے کبوتر دبا کر دو جا کر کے کسی چٹیل میدان میں تمہاری بیماری دور ہو جائے گی اور وہ گیا اس کی بیماری دور ہو گئی کس نے بیماری دور کیا اللہ رب العالمین نے دور کیا لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا اللہ نے ہر چیز کا وقت لکھا ہے اکثر خلق نہ بے قدر ہر چیز کا اللہ نے وقت رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت بنا کر کے رکھا ہے کب آپ کی شادی ہوگی کب آپ کی اولاد ہوگی کب آپ کو شفا ملے گی کب بیماری ہوگی تمام چیزوں کا وقت اللہ نے بنا کر کے رکھا ہے لیکن ہم بے صبرے ہیں ہم جلد باز ہیں جلد باز نسخے سے پیدا کیے گئے اس لیے ہمیں صبر نہیں ہوتا اور انسان حرام کام کے ارتکاب کر لیتا ہے لیکن ملتا وہی جو اللہ نے لکھا ہے اگر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے تو کبھی انسان دنیا کے اندر خسارا نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں ہر حرام کام سے محفوظ رکھے جس کے حرآت فرمائے اللہ ابامن گناہوں سے محفوظ رکھے اپنی نافرمانی سے نبی کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے اللہ رباب نبی کی سنتوں پر دین اسلام پر اللہ ہمیں قائم رکھے ہمارے وفات ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ حرب الامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیف رمامین بارک اللہ علی الکریم الکمر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 يأمر بالعدل والإحسان القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون اذكروا الله الله الله يذكركم لكم ولا ذكر أكبر يعلم ما تصنعون کامیابی